ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان اللہ علیما اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ تمنا کرے کہ اللہ نے دوسروں کو جو دیا ہے وہ اسے مل جائے اس لیے کہ اس طرح کی خواہش اللہ کی تقدیر سے عدم رضا کی دلیل ہے اور اگر اس خواہش کے ساتھ یہ تمنا بھی شامل ہو جائے کہ دوسروں سے اللہ وہ نعمت چھین لے تو یہ حسد ہوگا جس سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اس آیت کے شان نزول میں امام احمد اور ترمزی کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم عورتیں جہاد نہیں کرتی اور ہمیں مردوں کا آدھا میراث ملتا ہے ایسا کیوں تو یہ آیت نازل ہوئی قبری اور ابن المنظر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ آدمی اس طرح تمنا نہ کرے کہ کاش اسے فلاں کا مال اور اس کے اہل و عیال مل جاتے اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا فضل مانگے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں الگ الگ صلاحیتیں ودیت کی ہے اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور محنت کے مطابق دنیاوی نعمتوں سے حصہ ملتا ہے اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ ہی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے اور ہر ایک کو اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگنا چاہیے نیز دعا میں خوب الحاح سے کام لینا چاہیے تاکہ اللہ دعا کو قبول کر لے اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے